Thank you. اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج introduction to clinical psychology series کا میں تیسرا لیکچر آپ کو دے رہا ہوں اور آج کا جو عنوان ہے ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ how does a clinical psychologist think اس لیکچر میں یہ بڑا میرے بہت امپورٹنٹ یہ ایلیمنٹ ہے کلینکل سائیکالوجی کا اور اس میں آج میں کور کرنا چاہوں گا سائنٹفک تھنکنگ اور کلینکل تھنکنگ کو اکثر اوقات سننے میں یہ آتا ہے کہ جب ہم ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں یا کلائنٹس آتے ہیں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی میں گھر میں اپنے بھائی سے یا اپنی والدہ سے یا اپنی بہن سے بھی یہ گفتگو کر سکتا ہوں اور اس کا بھی ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہی اثر ہوگا جو ہمارے پاس بیٹھ کے تھراپی سیشن سے گزر کے ان پہ ہوتا ہے تو یہ بات ایکچولی درست نہیں ہے وہ اس لیے کہ جب ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے جب ہم اس موضوع پہ اپنے مسل مسلوں پہ بات شروع کرتے ہیں تو یس ہم اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ حل یا کچھ نہ کچھ سجیشنس تو مل سکتی ہیں لیکن وہ ڈیفینیٹلی ایک سائیکو تھراپیوٹک سیشن نہیں بنتا اور وہ کیوں نہیں بنتا وہ میں تھوڑا سا اب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں فرق کیا ہے گھر میں بیٹھ کے مسئلے کو ریزالو کرنا یا ڈسکس کرنا اس میں اور کلینکل سائیکالوجسٹ کی تھنکنگ اور approach how that is different اس میں ایک چیز تو ذہن میں یہ رکھیں کہ نو میٹر کلینکل سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ جو بھی ہو کچھ بیسک انگریڈینٹس ایسے ہیں جو سب میں کامن ہے تو میں سب سے پہلے تو ان کامن کمپوننٹس کی یا انگریڈینٹس کی بات کرنی چاہوں گا وہ جو کامن انگریڈینٹس ہیں وہ بیسکلی چار ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ڈسکرپشن کہلاتا ہے دوسرا جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے تیسرا جو ہے وہ پرڈکشن ہے اور چوتھا جو ہے وہ bringing a change in people in other words اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان میں کس طرح سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے اس کے سوچ میں اس کی فنکشننگ میں اور اس کے بہیویئر میں تو سب سے پہلے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ڈسکرپشن کی بات کرتے ہیں واٹ از ڈسکرپشن آپ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بھائی ڈسکرپشن سے میری مراد کیا ہے ڈسکرپشن سے میری مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے پاس چل کے آئے اپنے مسئلے یا مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے تو اس ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا اس کے ماحول کو سمجھنا اس کی فیملی ڈائنامکس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری اسٹیپ ہوتا ہے کیونکہ انلیس ہم اس کے ویلیو سسٹم کو اس کے بلیف سسٹم کو اس کے ماحول کے ڈائنامکس کو اس کی اسٹریسز کو کن لوگوں سے اس کو ہر روز ڈیل کرنا پڑتا ہے الس ہم اس چیز کو سمجھ نہ سکے سمجھ نہ لیں اس وقت تک ہم ریئلی really ایک ہیلپ فل ایک میننگ فل طریقے سے اس کی مدد نہیں کر سکتے تو یہ جو ڈسکرپشن کی میں بات کر رہا ہوں اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کس قسم کے ٹولس یا کس قسم کے سائیکولوجیکل انسٹرومینٹس جو ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کیفیت اور اور جو حال ہے جو کنڈیشن ہے کلائنٹ کی وہ ایک بہتر طریقے سے پتہ چل سکے اسی طرح ڈاکومینٹیشنس تیار کرنی پڑتی ہیں لکھنا سب کچھ ساتھ ساتھ لکھنا ہوتا ہے ہسٹری میں تاکہ سب کچھ واضح طور پہ سامنے آپ کے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائے اب میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک ایسے بچے کا جس کا نام آپ کی جو کتاب ہے جو آپ کے کورس کی ہے یہ اس میں مثال دی ہوئی ہے اور میں اسی کو استعمال کرنا چاہوں گا تاکہ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو سکے اس ایلیمنٹ کے اراؤنڈ جو ڈسکرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس میں ایک کیس دیا گیا ہے جس ایک بچے کا جس کی عمر سولہ سال ہے اور اس کا نام برائن ہے برائن جو ہے یہ ایک ینگ ایڈولیسنٹ ہے تقریباً ایک سال پہلے اب آپ یہ تصور کریں کہ یہ برائن جو ہے یہ آپ کے پاس آیا ہے علاج کروانے کے لیے so so for a few minutes میں یہ چاہوں گا کہ اب آپ یہ امیجن کریں کہ میں تھراپسٹ نہیں ہوں بلکہ آپ تھراپسٹ تو آپ کے پاس اب برائن آیا ہے سولہ سال اس کی عمر ہے اور اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ تقریباً سال پہلے ایک کے میں سے گزر چکے ہیں اور یہ جو ڈیوورس تھی یہ جس طرح ڈیوورسز ہوتی ہیں I mean they are painful events لیکن sometimes one has to go through those experience and events تو یہ بھی بےچارا اس ایک پین فل ایونٹ میں سے گزرا اور اس کے بعد اس کی والدہ اور اس کی ایک بہن ہے اور ایک والدہ ہیں جو جب ڈیورس کے بعد وہ اس کے والد سے الگ ہو جاتی ہیں اور ایک نئے شہر ایک اور شہر چلی جاتی ہیں تاکہ وہ وہاں جا کے ایک اپنی نئی زندگی شروع کر سکیں ایک نئی زندگی کا آغاز شروع کر سکیں یہ جو پروسیس نئے شہر میں جانے کا اس کے بعد وہاں ایک جاب ڈھونڈنے کا ایک نوکری ڈھونڈنے کا جو ہے یہ اس کے اپنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں اور دوسری ایک اور چیز ان میں یہ رکھیں کہ جو اس کے برائن کے جو والد ہیں وہ اکنامکلی اتنا ہیلپ فل ثابت نہیں ہوتے وہ اتنی کوئی چائلڈ سپورٹ بھی اپنی بیوی کو نہیں دیتے تو لہذا اس کی وجہ سے فیملی جب ایک نئے شہر میں جاتی ہے تو اس کو کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب برائن ایک نئے اسکول جاتا ہے وہ اسکول میں جب جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے مسئلہ آ رہا ہے میں دوست نہیں بنا پا رہا پھر اس کو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں جو اکیڈیمک ریزلٹس ہیں وہ بھی اب اتنے اچھے نہیں ہوتے وہ اتنے اچھے نمبر نہیں لے رہا تو اس کے علاوہ وہ کچھ اکیلا رہنا شروع کر دیتا ہے کچھ ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ ڈپریشن سا تاری ہو جاتا ہے لو موڈ سا اس میں رہتا ہے اور وہ ایک دن ایک ایسی اٹمپٹ کرتا ہے جس کو ہم انکمپلیٹڈ سوئسائڈ اٹمپٹ کہہ سکتے ہیں تو اب یہ سب کچھ جب وہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہے تو کچھ بڑے امپورٹنٹ سوال آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے اور آنے چاہیے وہ سوال یہ وہ اس قسم کے سوال ہو سکتے ہیں کہ جی اب یہ جو برائن ہے ایسی کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے اس نے سوئسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کی دوسری چیز جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ صرف پیرنٹل پیرنٹل ڈیوورس کی وجہ سے اس نے ایسا قدم اٹھایا یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی عوامل تھے تیسری چیز آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھئی آیا کوئی اور بھی شخص اگر اس کی جگہ پہ ہوتا تو وہ یہی کرتا یا کچھ ڈفرینٹلی کرتا ان ادر ورڈس کہ اس کا جو بہیویئر تھا وہ آیا ایک نیچرل کانسیکوینس تھا ایونٹس کا یا کچھ ڈفرینٹ تھا تو اس قسم کی اس اس قسم کے سوال ایک سائیکالوجسٹ کے اور آپ کے ذہن میں آنے چاہیے پھر اس کے علاوہ جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی ذہن میں آپ کے آنا چاہیے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں اس کی زندگی کی پرسنل ڈیٹیل سے میری مراد یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جب آپ کے پاس آتا ہے اپنے پرابلمس لے کے تو وہ کچھ اپنی اسٹرینگس اور اپنی لمیٹیشنز لے کے آپ کے پاس آتا ہے یہ جو اسٹرینگس اور لمیٹیشنز ہے اس کا نوٹ کرنا بڑا بہت ضروری ہے ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کو ان چیزوں کا بھی نوٹ کرنا کیونکہ ہمیں پھر اس کی اسٹرینتھس کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے اور اس کی لمیٹیشنس کو کئی دفعہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو یہ لہٰذا ان دیٹ وے بڑا ضروری ہے اس کے علاوہ یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کس قسم کی سوچ اور موٹیویشن لے کے کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے کہ آیا اس کی جو موٹیویشن ہے وہ انٹرنلی بیسڈ ہے یا آیا اس کی موٹیویشن جو ہے وہ ایکسٹرنلی بیسڈ ہے تو ایک ایک اس انداز سے پھر ایک ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن جس کو ہم document as a clinical psychologist ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ ہم تیار کرتے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں جس میں ہم اپنے کلائنٹ کی پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں اس اور وہ ان پرابلم سے کس طرح کوپ کر رہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس, اس کی اسٹرینتھ کا ذکر کرتے ہیں اس کی ویکنیسز لمیٹیشنس کا ذکر کرتے ہیں ان چیزوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ کیا اسٹریسز ہیں اس پہ کیا ایلیمنٹس ایسے ہیں اس کی لائف کے جو زیادہ اسٹریسفل ہیں اس کے لیے اور کون سے ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس کو کوئی پرابلم نہیں آ رہی تو یہ ایک قسم کا اس طرح ایک ذائچہ سا بنا لیتے ہیں جس کو ہم ایک ڈسکرپٹیو ذائچہ کہتے ہیں جس کی بیسس پہ پھر ہم آگے اپنے اس ایفٹ کو چلاتے ہیں اگلا جو جو اسٹیپ ہے اس کو یہ تو میں نے بات کی پہلے اسٹیپ کی وچ از ڈسکرپشن اب دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ یہ بیسکلی ایکسپلینیشن جو ہے مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ آف دی ایونٹس کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ہر چیز کے میں there is a cause and effect relationship کوئی بھی چیز ویسے ہی نہیں ہو جاتی کچھ نہ کچھ ایسے ایسی فورسز انسان کی زندگی میں ورک کر رہی ہوتی ہیں جو لیڈ کرتی ہیں کچھ خاص ایونٹس کی طرف تو یہ ایکسپلینیشن جو ہے یہ کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے جاننی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ پھر آگے کی اپنی سارے کا سارا اپنی انٹروینشن اپنی سوچ اور وہ وہ ساری چیزیں بیس کرتا ہے یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ کسی حد تک اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کاز کیا تھے اس ایونٹ کے پیچھے آیا صرف تھی اگر ہم برائن کا کیس لے لیں تو آیا اس کے پیچھے صرف پیرنٹل ڈیوس تھی جس کی وجہ سے اس نے سوئسائڈ اٹمپٹ کی یا اس کے پیچھے کچھ اس کے اپنے ذاتی ڈپریشن تھے جس کی وجہ سے اس نے اس طرح کا قدم اٹھایا یا کچھ اور عوامل تھے جن کا تعلق اس کی اموشنل میچوریٹی سے تھا یا جس کا جن کا تعلق اس کی کوپنگ میکنزم سے تھا تو یہ جو سوالات ہیں یہ ایک قسم کی یہ پوچھنے آپ کو بہت ضروری ہے اپنے آپ سے اور ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ پوچھنے بہت ضروری ہیں تاکہ کچھ کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن چیزوں کی ہمیں مل سکے کیونکہ انلس یہ سوال ہم سے اپنے آپ سے نہ کریں اس وقت تک ہمیں ان کے جواب ان چیزوں کے نہیں ملتے تو لہذا سوال ہمارے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے in order for to get answer for for such things اس جنکچر پہ یہ چیز بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے یہ سوال بلکہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ڈیورس کے جو سائیکولوجیکل کانسیکوینس ہیں وہ کیا ہیں آیا اس کا کوئی ریپرکشن بچے کے ڈپریشن پہ پڑ سکتا تھا یا پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے اس طرح کے سوال جو ہیں وہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو اکثر اپنے سے پوچھنے پڑتے ہیں اور یہی وہ وہ جگہ ہے یا یہی وہ ایک جنکچر ہے جہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنی ایکسپلینیشنس کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے ریسرچ کے اوپر بہت زیادہ اپنے آپ کو بیس کرتا ہے اور پھر وہ ریسرچ کی طرف جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہ جو ڈائیورسز ہیں وہ کس قسم کی اسٹریسز پیدا کر سکتی ہیں بچوں کے لیے اور آیا اس آیا بچے کی عمر کا اس میں کوئی دخل ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ریسرچ ایویڈینس جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرے کہ جو بارہ سال سے چھوٹے بچے ہیں وہ ڈیورس پیرنٹل ڈیورس کو ایک خاص طریقے یا انداز سے ڈیل کرتے ہیں اور کوپ کرتے ہیں اور جو بارہ سے سولہ سال کی عمر کے بچے ہیں وہ ایک اور انداز سے ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے ڈیل کرنے کی اور سولہ سے بیس سال کے جو ہیں نوجوان وہ ایک اور طریقے سے اسی اسٹریس کو اسی ایونٹ کو ڈیل کرتے ہیں تو this is where the clinical psychologist جو ہے relies a great deal on research evidence اگلا پہلو جو کلینکل سائیکولوجسٹ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے وہ پرڈکشن کا پہلو ہے پرڈکشن سے پہلو سے میری مراد جو ہے وہ وہ یہی ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو based on his understanding clinical understanding based on his clinical insight جس کو ہم کہتے ہیں جو اوور دا ایئرز اس کے ورک ایکسپیرئنس سے اسے ملی ہوتی ہے اور base and also based on اس کی اپنی ریسرچ ورک یا جو ریسرچ سے وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہے اس کی بیسس پہ اس کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اب سیکوینس جو ہے آگے چیزیں کس طرح چلیں گی for instance in this particular case it is important for a clinical psychologist to know کہ اب آیا برائن جو ہے ایک اگر اس کی اٹمپٹ سوئسائڈ کی ناکام ہوئی ہے اور یہ فورسز اور یہ فیکٹرز اس کی زندگی میں کام کر رہے ہیں تو آیا اب وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی اس طرح کا کوئی اسٹیپ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا تو یہ وہ پرڈکشن ہے جو کلینکل سائیکولوجسٹ کو based on his experience and based on the research بار بار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور مائنڈ یو کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے ناٹ پلے گاڈ یا کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے وہ اس کو کوئی وہ سو فیصد شیورٹی سے تو نہیں کہہ سکتا کہ آیا یہ ایونٹ آئندہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن کچھ ایسے کچھ کچھ ایسی سائنز ہوتے ہیں جن کو زین میں رکھتے ہوئے وہ کچھ سیف پرڈکشنز کرتا ہے and mind you these predictions are always kind of a calculation and prediction is always a prediction آپ پرڈکشن کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہی ہوگا آپ یہ کہتے ہیں کہ there is a high probability of this happening اور may be this not happening اسی طرح کلینکل سائیکولوجسٹ اس جنکچر پہ پرڈکشن کے جنکچر پہ وہ بایولوجیکل فیکٹرز کو بھی وہ فیملی فیکٹرز کو بھی وہ سائیکو سوشل فیکٹرز کو بھی وہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ کے فیکٹرز کو بھی ذہن میں رکھتا ہے اپنی پرڈکشن کرنے کے لیے اب فار انسٹنس اگر ہم برائنی کے کیس پہ واپس چلے جائیں تو ہمیں یہ پوچھنا چاہیے یا آپ یا آپ کو یہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ پوچھنا چاہیے کہ کہ اس کی جو پرابلم ہے is it likely to continue کہ آیا وہ وہ آیا وہ مزید چلے گی یا ٹھیک ہو جائے گی دوسرا سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے آپ کو ٹریک کرنا اپنے اندر کہ آیا اس کی جو پرابلم ہے وہ خود سے ٹھیک ہو جائے گی یہ میں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اکثر ہمارے ہاں ایک یہ تصور ہے کہ جو جو اموشنل پرابلمس ہیں جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں وہ وقت سے ٹھیک ہو جائیں گے in other words we tend to see time is a healer میں یہ کہوں گا کہ time is not a healer ہاں کچھ کنڈیشنز میں مے بی ٹائم ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے ایک چیز کے ساتھ ریکنسائل کرنے میں وہ ہیلپ فل ثابت ضرور ہوتا ہے لیکن اگر کچھ ایشوز ایسے ہیں جو آپ کی فنکشننگ کو آپ کی ڈے ٹو ڈے لونگ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کی راتوں کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں آپ کی بھوک ختم ہو گئی ہے آپ سے کام نہیں ہو رہا آپ سے صبح اٹھ کے اسکول نہیں جایا جا رہا آپ سے صبح اٹھ کے وقت پہ اپنے کام پہ نہیں آپ پہنچ سک رہے تو پھر وہاں پہ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ جنکچر ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں ایز کلینکل سائیکولوجسٹ یہ واضح طور پہ کہنا چاہیے اور بتانا چاہیے اپنے کلائنٹس کو کہ نہیں time is not going to be a healer you would need you need professional help اور پھر آپ یہ بھی تعین کر سکتے ہیں کہ یہ جو پروفیشنل ہیلپ ہے یہ آیا صرف تھراپیوٹک لیول پہ آپ کے کلائنٹ کو چاہیے یا مے بی کچھ سائکیٹرک لیول پہ بھی اس کی ضرورت ہے سائکیٹرک لیول سے میری مراد بیسکلی یوز آف میڈیسن ہے کہ بھی آیا آپ کے کلائنٹ کو صرف بات چیت کے ذریعے انالیس کے ذریعے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ اس میں سے نکل سکتا ہے یا اس کو اس جنکچر پہ کوئی دوائی کی بھی ضرورت ہے اس کے علاوہ آئی تھنک یہ بھی ڈٹرمن آپ کو اس جنکچر پہ کرنا چاہیے کہ آیا جو ڈپریشن ہے آپ کے پیشنٹ کا یہ ڈپریشن کے لیے generally you you know know, کس قسم کی آپ کو اسٹریٹجیز یا ٹیکنیکس یوز کرنی پڑیں گی یو you نو know, اور اس میں ہم کئی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں ہم اپنے ذہن اپنے کلائنٹ کی فنکشننگ لیولس کو ذہن میں رکھتے ہیں اس کے انسائٹ کو ذہن میں رکھتے ہیں اس کی ویژلائزیشن کی پاور کو اس کی فینٹیسی کی پاور کو ذہن میں رکھتے ہیں اور بے شمار اس طرح کی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑتی کلینکل سائیکالوجی میں خاص طور پہ ریسرچ کے حوالے سے میں بات کرنی چاہوں گا کہ دو طریقے سے پرڈکشن جو ہے اس کو پاسبل کیا جاتا ہے پہلا جو طریقہ کار ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں longitudinal research studies longitudinal research studies جو ہیں وہ کئی کئی سال چلتی ہیں وہ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کئی دفعہ تو ہم اپنے جو سبجیکٹس ہیں ان کو بیس بیس سال ان پہ ہم کام کرتے ہیں پچیس پچیس سال ان کو ان کی لائف اسپین پہ کام کرتے ہیں اور اس طریقے سے جب ایک شخص پہ over a long period of time کام کیا جاتا ہے تو بے شمار چیزوں کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کی بیسس پہ بے شمار پرڈکشنس کی جاتی ہیں دوسری جو طریقہ کار ہے وہ شارٹ ریسرچز کا ہوتا ہے شارٹ ریسرچز سے میری مراد ہے وہ ریسرچز جہاں پہ ڈیفینیٹ ہائپوتھس جو ہیں یا کچھ اسمپشنز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس طریقے اس اس تھیراپی کی اسٹریٹجی کو یا اس ٹیکنیک کو یا اس ٹریٹمنٹ کو اگر ہم اپنے کلائنٹ پہ یا سبجیکٹس پہ لاگو کریں گے تو اس سے یہ اس پہ چینج آئے گا اور اگر ہم تو یہ ایک قسم کی کنٹرول اسٹڈی ہوتی ہے which is done over a short period of time اس میں ایک ایکسپیریمنٹل گروپ ہم بنا لیتے ہیں دوسرا کنٹرول گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر ٹریٹمنٹ ویریبل کو استعمال کر کے یو نو ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آیا کیا پرڈکشن جو ہے وہ پاسبل ہے بہرحال ان ان دونوں ہی یو نو ریسرچ طریقوں سے جو چیز ہم ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جو چیز جو ایفرٹ جو درکار ہوتی ہے وہ بیسکلی یہی ہوتی ہے کہ how can certain predictions be made in a safe manner and is there a cause and effect relationship between things اب اگلا ایلیمنٹ جو ہے چوتھا جو ایلیمنٹ ہے اب میں اس کی بات کرنی چاہوں گا وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ چینج کا ایلیمنٹ ہے یہ ایکچولی سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کیونکہ ہر ایفرٹ ہر سائیکولوجیکل سائیکو تھراپیوٹک ایفرٹ جو ہے وہ اس وقت تک یو نو میننگ فل نہیں بنتی جب تک وہ کنسالیڈیٹ نہ ہو جائے ان ادر ورڈز جب تک کلائنٹ کے بہیویئر میں چینج نہ آ جائے اگر ہم برائن ہی کی مثال لے لیں تو اگر تھیراپیوٹک ایفرٹ کے ساتھ اور یہ جو یہ جو ڈسکرپشن کی بات میں نے کی جو ایکسپلینیشن کی بات کی جو پرڈکشن کی بات کی اس کی بیسس پہ اگر تھراپیوٹکلی آپ ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ سوچ میں اس کے you know cognitive thinking mapping میں اس کی فیلنگز میں اگر آپ چینج لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے واقعی وہ پرپز وہ مقصد اچیو کر لیا جو اس سارے پروسیس کا تھا سو so, یہ جو چینج ہے یہ صرف کلینکل کلینکل ورک کے دوران کلینکل سائیکولوجسٹ کا پرپز نہیں ہے بلکہ even when a clinical psychologist is involve in research تو اس وقت بھی وہ ان ساری چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ how how what can bring change in my for instance it may be important for us to change the thinking pattern of Brian کیونکہ برائن آفٹر آل اگر وہ ڈیوس کے ایک سال بعد ڈپریشن میں جاتا ہے اور ایک سوئسائڈ کی اٹمپٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس پورے ایونٹ کو which is separation from his father his family moving away from his home making a new home you know living in new city اور اس کا ایک نئے اسکول کو جوائن کرنا اس کا ایک نئی ایفٹ کرنا نئے دوست بنانے کے لیے یہ جو سارا کچھ جو اس کی زندگی میں یہ جکسٹاپوز ہوا یہ جو چینج آئی اس کا ایک ڈیفینیٹلی ایک خاص اثر اس پہ پڑا تو یہ جو اس کی جو یہ جو اس کی پرسپشن ہے ایونٹس کی اس کو بدلا جا سکتا ہے تو ان ادر ورڈس یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بھی اب اس کے وہ چیزوں کو کس انداز سے دیکھ رہا ہے اور ان میں سے اس کے سوچنے کے انداز میں اس کے دیکھنے کے انداز میں کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ مے بی ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے ماڈیفیکیشن سے میری مراد ہے کہ ان کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایونٹس کو تو اب نہیں بدل سکتے جو چیز ہو گئی برائن کی زندگی میں اس کو تو آپ بدل نہیں سکتے اس کو تو آپ انڈو نہیں کر سکتے لیکن آپ definitely as a clinical psychologist as a therapist آپ اس کی سوچ کو بدل سکتے ہیں وہ کیا میننگ دیتا ہے ان ایونٹس کو اس کو بدل سکتے ہیں اسی طرح اگر برائن ایک جب نئے اسکول میں گیا اور اس نئے انداز سے چیزوں کو میں شامل ہوا تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ ابھی بھی اکیلا رہنا پسند کرتا ہے یا ابھی بھی وہ ڈپریس رہتا ہے اور دوستیاں نہیں بناتا اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی آپ کو انوالو نہیں کرتا سوشلی تو آپ اس ان اینڈس کو ان چیزوں کو اٹینڈ کر کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ دوستیاں بنائے آپ اس کو سوشل اسکلس ٹریننگ دے سکتے ہیں آپ اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ ریچ آؤٹ کرے وہ انوالو ہو اپنے پریزنٹ میں تاکہ ایک ہیلدی بیلنس اس میں آئے سو so, اس سے آپ کو ڈیفینیٹلی اب یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہے اس کی ساری کی ساری جو ایفرٹ ہے وہ ایک ہیلدی فنکشننگ کی طرف اپنے کلائنٹس کو لانے کی ہے اور ایک پازیٹیو چینج ان کی سوچ میں ان کے ان کے فکر میں ان کے بیہیویئر میں لانا اس کا کام ہے اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کو ہیومن بیہیویئر کی ایک بہت کمپریہنسو قسم کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ انہی چار کمپوننٹس کی بیسس پہ ممکن ہے جن کا تعلق یو نو ڈسکرپشن جن کا تعلق ایکسپلینیشن جن کا تعلق پرڈکشن اور جن کا تعلق you know bringing a change in behaviour سے ہے اب میں بات کرنی چاہوں گا کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کس قسم کے سیٹنگز میں کام کرتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے کیونکہ آپ میں سے جو لوگ آگے کلینکل سائیکالوجسٹ بننا چاہتے ہیں I am sure you would be interested in knowing کہ جی کل کو پھر ہم ہمیں کوئی کام بھی ملے گا یا نہیں کام ملے گا تو بلیو بھی بہت کام ملے گا ہمارے یہاں تو آج کل یہ سچویشن ہے کہ گریجویٹ ایز کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے لوگ بعد میں کرتے ہیں ان کی ان کو جاب آفرس پہلے ہو جاتی تو کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کئی سیٹنگز میں کام کر سکتے ہیں میں بریفلی ان کا ذکر کرنا چاہوں گا ان میں general hospital and medical clinics ہیں mental health clinics and psychiatric hospitals ہیں ریہیبلیٹیشن ہاسپٹلز اینڈ کلینکس ہیں کمیونٹی سروس ایجنسیز ہیں پرائیویٹ پریکٹس ہے یونیورسٹیز اینڈ کالجز ہیں انڈسٹری ہے آرم فورسز ہیں اینڈ کریکشنل فیسلٹیز ہیں private and government research agencies ہیں اور اسکولس ہیں تو آپ کو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ بے شمار ایسی سیٹنگز ہیں جہاں پہ آپ ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ کام کر سکتے ہیں لیکن اس جنکچر پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں وہ اپنا کام کرنا پسند کرتے ہیں ان ادر ورڈس وہ پرائیویٹ پریکٹس میں جاتے ہیں اور اس کے بعد جو نمبر دو امپلائمنٹ کی سورس ہے ان کے لیے وہ ٹیچنگ ہے جو کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں کی جاتی ہے اس میں آپ کو اس چارٹ کے ذریعے بھی بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ امپلائمنٹ سائٹس جو ہیں وہ کون کون سی ہیں فار انسٹنس سائکیٹرک ہاسپٹل میں پانچ پرسینٹ لوگ جو ہیں وہ ہائر ہوتے ہیں یہ یہ جو فگرز ہیں یہ بیسکلی امیرکا کی ریسرچ بیسڈ ہیں لیکن پریٹی مچ ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسا ہی ریشو ہوگا جنرل ہاسپٹل میں چار پرسینٹ جاتے ہیں آؤٹ پیشنٹ کلینک میں بھی چار پرسینٹ جاتے ہیں کمیونٹی مینٹل ہیلتھ سینٹرز میں بھی چار پرسینٹ جاتے ہیں میڈیکل اسکولز میں نو پرسینٹ جاتے ہیں پرائیویٹ پریکٹس جس کی بات میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کی اس میں چالیس پرسینٹ جاتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ہے یونیورسٹی سیٹنگز میں دیکھیں انیس فیصد جاتے ہیں اور ادر سیٹنگز میں گیارہ پرسینٹ جاتے ہیں یہ جو فگرز میں نے ابھی کوٹ کی ہیں یہ بیسڈ ہیں سروے پہ جو نائنٹین نائنٹی سیون میں کیا گیا تھا اب میں بات کرنی چاہوں گا سب سے پہلے پرائیویٹ پریکٹس پہ پرائیویٹ پریکٹس جو ہے یہ ایک واحد ایریا ہے جس میں آپ نے جس طرح دیکھا کہ چالیس فیصد کلینکل سائیکالوجیسٹ چاہتے ہیں تو forty percent going in this area is a very very significant percentage of people going for private practice اس اس کی کی کئی وجوہات ہیں یہ جو پرائیویٹ پریکٹس ہے یہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کی جاتی ہے آپ اپنے کلینک میں کرتے ہیں جب آپ اپنی کلینک میں کرتے ہیں تو انویریبلی آپ کے پاس بڑی گنجائش ہو جاتی ہے کہ what kind of hour you want to maintain اب for instance it's up to the private practitioner کہ وہ کتنے کلائنٹس روز کے دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت کلائنٹس دیکھنے سے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں انویریبلی چار سے پانچ کلائنٹ سے زیادہ دن میں نہیں دیکھے جاتے in like a medical doctor جہاں پہ یو ہم جنرل پریکٹیشنرس تو آپ کو پتا ہے نا سو سو پیشنٹ بھی دن کا دیکھ لیتا ہے اور باقی جو کنسلٹینٹس ہیں ہمارے یہاں پہ وہ دن میں پندرہ پندرہ بیس بیس پیشنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن in like all the other medical professions even in like the sectors جو سائیکو تھراپسٹ ہے وہ دن میں چار یا پانچ پیشنٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سیشن جو ہوتا ہے وہ وہ ایک گھنٹے کا ہوتا ہے اور جب آپ یو you نو know, چار یا پانچ کلائنٹس ایک گو دیکھ لیں تو you know it sort of takes a lot of energy out of you it is very demanding it is a very exhausting experience تو in order to maintain a quality of work یہ کہا جاتا ہے کہ جی چار پانچ سے زیادہ آپ کلائنٹس ایک دن میں اکوموڈیٹ نہ کریں اب ایک طرف تو یہ گنجائش ہے کہ جی آپ اپنی مرضی کے آورز مینٹین کرتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ جو دن چاہیں ان دنوں میں کام کر لیں لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسی حد تک آپ جو دن چاہیں ان دنوں میں ان کو رکھ لیں اور جب چاہے چھٹیاں کر لیں یہ بھی تھوڑی سی مت ہے مت اس لیے ہے کہ میں اب پچھلے تقریباً پچیس سال سے یہ کام کر رہا ہوں ایز اے سائیکو تھراپسٹ اپنا کام کر رہا ہوں پرائیویٹ پریکٹس میں ہوں مجھے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار بڑی موج ہے تمہاری کہ تم جب چاہو آؤ جب چاہو نہ آؤ یا جب چاہو چھٹیاں لے لو تو ایک لیول پہ یس تھریٹکلی تو یہ یہ یہ, یہ سب کچھ ہے لیکن practically you know what I find myself doing is کہ بڑا مشکل ہے میرے لیے لمبی چھٹی لینا میرے جو کالیگز ہیں جو جو یونیورسٹیز میں ہیں وہ چار چار ہفتے کی چھٹی مناتے ہیں گرمیوں میں میرے لیے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کی چھٹی میں مناتا ہوں تو یو you نو know, میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ پریکٹس میں جب کام آپ کا اپنا ہو جاتا ہے تو آپ کے ریسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ بھی ایڈ ہو جاتا ہے اور ریسپانسبلٹی جو ہے you know that is a very very key feature of a clinical psychologist دوسرا جو ایریا پرائیویٹ پریکٹس کے علاوہ جس میں سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں اور آپ نے جس طرح وہ دیکھا وہ سروے میں بھی نائنٹین پرسینٹ کا ذکر ہے تو وہ انیس بیس پرسینٹ کے قریب لوگ ہیں جو کہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں جاتے ہیں پڑھانے کے سیکٹر میں جاتے ہیں تو یہ جنرلی کلینکل سائیکالوجی کے کورسز پڑھاتے ہیں یہ کلینکل سائیکالوجی کی ٹریننگ میں ان کو سپروائز ان کے کام کو سپروائز کرتے ہیں ان کی انٹرنشپس کو سپروائز کرتے ہیں اور یہ اسٹوڈنٹس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ ریسرچ ورک کیری آؤٹ کرے تو یہ ایک اور بہت بڑا ایریا ہے جس میں کلینکل سائیکالوجسٹ جو شامل ہوتے ہیں اسی طرح کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ بے شمار ان کو یونیورسٹی کی کمیٹیز میں انوالو کیا جاتا ہے یو نو وہ مختلف پلیٹ فارمز پہ ان کا اوپینین لیا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سینٹرز یونیورسٹیز میں کالجز میں ہوتے ہیں وہ ان کو سپروائز کرتے ہیں وہ وہاں پہ جو جونیئر سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کے کام کو سپروائز کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی بھی کئی دفعہ وہ کاؤنسلنگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کو تو یہ دوسرا ایک ایک شعبہ سمجھ لیجئے جہاں پہ اچھا خاصا کلینکل سائیکالوجسٹ کی ابزارپشن ہوتی ہے تیسرا جو ایریا جہاں پہ ان کی ابزارپشن ہوتی ہے وہ ہاسپٹل سیٹنگز ہیں ہاسپٹل سیٹنگز میں کلینکل سائیکالوجسٹ کا جو کام ہے وہ اسسمنٹس کیری آؤٹ کرنا ہے وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کیری آؤٹ کرنا ہے پھر وہ ان کی بیسس کے اوپر you know psychological planning programme plans develop کرتے ہیں وہ سائیکو تھراپی کیری آؤٹ کرتے ہیں اور اکثر اوقات دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہاسپٹل ہاسپٹل سیٹنگز میں وہ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ مل کے کچھ ایڈمنسٹریٹو ریسپانسبلٹیز بھی اسیوم انہیں کرنی پڑتی ہیں اسی طرح اگلا جو ایریا ہے وہ میڈیکل اسکولس کا ہے میڈیکل سکولز میں جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے اس کا جو کام ہے وہ کچھ کورسز کو کیری آؤٹ کرنا ہے اب میڈیکل سکولز میں اتنے زیادہ کوئی ڈیٹیل کورس ورک تو نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ تو میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہوتا ہے تو ان کو تھوڑا بہت ایکسپوئر ان کا سائیکولوجیکل یو نو تھیوری سے خاص طور پہ ایبنارمل سائیکالوجی سے کلینکل سائیکالوجی سے ان کا کروانا ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ جاتے ہیں وہ ایز وزٹنگ فیکلٹی پہ ہوتے ہیں وہ جا کے ہفتے میں دو چار یو نو گھنٹے کے کورس ورک آفر کرتے ہیں پھر وہ ریزیڈنٹس جو ہیں میڈیکل ریزیڈنٹس جو ہیں ان کے کام کو سپروائز کرتے ہیں ان کے کام کو دیکھتے ہیں کئی ہاسپٹلس میں تو یہ بھی ہے کہ وہ ورک شاپس کیری کرتے ہیں وہ نرسز کا کام کو نرسز کے لیے ورک شاپس کیری کرتے ہیں وہ پیرا پروفیشنلس کے لیے ورک شاپس کیری کرتے ہیں وہ ڈاکٹرس کے لیے ورک شاپس کیری کرتے ہیں اور انڈیویجول کیس سپرویژن کرتے ہیں ایسے پیشنٹس کے اراؤنڈ جہاں پہ ان کو بلایا جائے اور وہاں ان کو خاص طور پہ بلایا جاتا ہے تو لہذا ان ان شارٹلی آپ یہ سمجھ لیں کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کو وزٹنگ فیکلٹی پہ میڈیکل اسکولس کی بھی رکھا جاتا ہے بہت سے کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ outpatient community mental health centres میں بھی کام کرتے ہیں یہاں پہ جو ان کا کام ہے وہ ڈائریکٹلی لوگوں کی مدد کرنا ہے کیونکہ یہ جو سینٹرز ہیں یہ یہ primarily crisis intervention centres consider کیے جاتے ہیں کہ جہاں کہ ایک ایمرجنسی کائنڈ آف سچویشن میں لوگ آتے ہیں ہیلپ لینے تو وہاں پہ ان کی جو ایفرٹ ہے جو کلینکل سائیکالوجسٹ کی جو ایفرٹ ہے وہ فوری طور پہ اس کرائسس کو ڈیل کرنے میں ہے اور لوگوں کی ہیلپ کرنے میں ہے یہاں پہ اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسے بچوں سے بھی ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے جو کہ بائی پیپل کئی دفعہ ان جگہوں پہ ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ڈرگ ابیوزرس کے ساتھ کئی دفعہ انہیں گروپس کیری آؤٹ کرنے پڑتے ہیں ہیروئن ابیوزرس کے یو نو ہیش ابیوزرس کے الکوہول ابیوزرس کے اسی طرح انہیں کئی دفعہ پیرنٹس کو بلا کے پیرنٹس کے گروپس کیری آؤٹ کرنے پڑتے ہیں اور پیرنٹس کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے کہ انہیں ایک قسم کا ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے پیرنٹس کو around the issues and concerns of their children اکثر اوقات آؤٹ پیشنٹ کلینکس میں ریسرچ ورک تو کیری آؤٹ نہیں کیا جاتا اتنا زیادہ تھوڑا بہت کئی دفعہ ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر ان کلینکس میں ڈائریکٹلی ڈائریکٹ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں لوگوں کو اور وہی کلینکل سائیکالوجسٹ کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہوتی ہے اب میں بات کرنی چاہوں گا اگلے شعبے کی جس کو ہم بزنس اینڈ انڈسٹری کا شعبہ کہتے ہیں بزنس اور انڈسٹری کے شعبے میں بھی کلینکل سائیکالوجسٹ پچھلے چند سالوں سے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے ہیں اس شعبے میں ان کا جو کام ہے وہ بیسکلی کنسلٹیشن کے لیول پہ ہے وہ جو ہیومن ریلیشن شپ کا جو ایریا ہے اس ایریا میں وہ خاص طور پہ ہیلپ فل ہوتے ہیں وہ سلیکشن کے ایریا میں ہیلپ فل ہوتے ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کو خاص طور پہ انوالو کیا جاتا ہے in selection of senior managers کہہ لیجیے یا مڈل آرڈر مینیجرس کہہ لیجیے یا ہائر لیول ایگزیکٹوس کی سلیکشن میں ان کو انوالو کیا جاتا ہے اور ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ خاص طور پہ اس طرح کے کچھ انسٹرومینٹس کے استعمال میں بھی کی جاتی ہے کہ جو یہ یہ جو کیری آؤٹ کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ جو جو امپلائی جس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں اس کی لمیٹیشنس کیا ہیں اور یہ اس کی جو ابلیٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور یہ آرگنائزیشن کے لیے یو نو آیا اپنے آرگنائزیشن کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے یعنی will he be an asset for the organisation اور ناٹ اسی طرح یہ تو ایک انیشل سلیکشن کے وقت کی بات ہو گئی اسی طرح جب سلیکشن کے بعد یہ جو سائیکالوجسٹ ہے یہ پھر مختلف گروپس رن کرتا ہے اپنی آرگنائزیشن کے لیے جی- جو اور اور یہ جو گروپس ہے یہ اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہیں آفیسرس کو یا امپلائیز کو how to deal with stress اسی طرح ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے موٹیویشن کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ آپس میں جو ان کا ہیومن ریلیشن شپ کا ایلیمنٹ ہے how can they be better supervisor کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ supervision how you relate to other human beings in your organisation جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے to get the best out of your subordinates اگلا ایک اور جو شعبہ یا ایریا جہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے ان کا استعمال ہوتا ہے وہ آرم فورسز کا محکمہ یا شعبہ ہے آرم فورسز میں آپ میں سے اگر کسی نے کبھی آرم فورسز میں اپلائی کیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ آئی ایس ایس بی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک لمبی چوڑی battery of test projective test you know subjective test میں سے گزرنا پڑتا ہے اور آپ کا انٹرویوز بھی ہوتے ہیں گروپ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں اور آپ آپ آپ کا کی ان سب ڈسکشنز کو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ بیٹھا آپ کو آبزرو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے نوٹس بھی لکھ رہا ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا ایریا ہے آرم فورسز کی سلیکشن جس میں کلینکل سائیکولوجسٹ پچھلے تیس پینتیس سال سے بہت امپورٹنٹ ایک رول پلے کر رہے ہیں کیونکہ وہ by the use of different tools وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ جو ٹریننگ ہے یہ جو کینڈیڈیٹ جو ہے آیا یہ اس جاب کے لیے ٹھیک رہے گا یا ٹھیک نہیں رہے گا آیا وہ کانفیڈنٹ ہے یا نہیں ہے اس میں کیا اسٹرینتھس ہیں اس کی کیا اس میں کوئی کوئی میجر کوئی نیوروسز یا پرابلمس ایگزٹ نہیں کرتی اسی طرح آرم فورسز میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو سائیکولوجیکل وارفیئر کا ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ it is manned and it is run by clinical psychologist اور ایک ٹیم کلینکل سائیکالوجسٹ کی ہوتی ہے جو کانسٹنٹلی یہ ان ان, ان چیزوں پہ غور و فکر کرتی رہتی ہے کہ مورال ہائی کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں یو نو ایکسپوجر لوگوں کا کن چیزوں کا ہونا چاہیے آرم فورسز میں مورال سولجر کا ہائی کرنے کے لیے کس قسم کے انسینٹیو دینے چاہیے اور کس قسم کی اگر سائیکولوجیکل وارفیئر دشمن سے ہو رہی ہے تو وہ کس قسم کی اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس استعمال کرنی چاہیے تو آئی مین سائیکالوجسٹ جو ہے has a very very important role to play even in that اسی طرح سی ایم ایچ ہر بڑے شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹری ہاسپٹلز ہیں یہ جو ملٹری ہاسپٹلز ہیں دے آر مینڈ ان میں سائکیٹری ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سائکیٹری ڈپارٹمنٹس میں دو تین سائکیٹرسٹ ہوں گے اسی طرح دو تین سائیکالوجسٹ بھی ہوں گے تو اکثر اوقات یہ جو سیکرٹری ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بے شمار آپ کو یو نو آرم فورسز کے پرسنل ملیں گے ان کی فیملی کے ان کے ڈپینڈنٹس آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے یہ کنسرنز لے کے آتے ہیں اکثر اوقات یہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ جو آرم فورسز میں جاتے ہیں ان کو کیپٹن کے رینک پہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ میجر اور کرنل اور پھر جو زیادہ فارچونیٹ اور لکی ہوتے ہیں اور لائک ہوتے ہیں وہ بریگیڈیئر بنتے ہیں اینڈ سو فورتھ اگلا شعبہ جس کا میں ذکر کروں گا وہ فورینزک سائیکالوجسٹ یا پروبیشن سروسز کا ہے یہ ایک بہت نیا فیلڈ ہمارے ملک کے لیے ہے ابھی حال میں ہی اس میں کام شروع ہوا ہے اور اس میں کلینکل سائیکالوجسٹ کو ہائر کیا گیا ہے اس شعبے میں کلینکل سائیکالوجسٹ کا کام سلائٹلی ڈفرینٹ ہے اس کا جو کام ہے وہ وہ وہ پرزنرس کے ساتھ وہ کریکشنل سینٹرس کے انمیٹس کے ساتھ کام کرنا ہے ان کی پرسنالٹی اسسمنٹس کیری آؤٹ کرنا ہے ان کی کاؤنسلنگ کیری آؤٹ کرنا ہے اور اکثر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے خاص طور پہ جو کریکشنل سینٹر میں ہو اگر جب یہ چھ لٹ سے اگر اس کی سزا چھ مہینے کی ہے یا ایک سال کی ہے تو جب یہ اس کی سزا پوری ہو جائے گی اور یہ دوبارہ کمیونٹی میں جائے گا تو کوئی رسک فیکٹرز تو نہیں ایسے انوالو ہوں گے جس کی وجہ سے یہ سوسائٹی کے لیے جو ہے ہیزڈس ہو جائے یا نقصان دہ ثابت ہو تو کلینکل سائیکالوجسٹ کا ان سیٹنگز میں جو کام ہے وہ بیسکلی ان میٹس کی ریہیبلیٹیشن کا کام ہے کہ ان کو تیار کیا جائے باہر کے معاشرے کے لیے اور ایک ایسا شہری بنایا جائے جو اپنے جو زیادہ رسپانسبل طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکے اب میں کچھ ایسی لوکیشنز کا بھی ذکر کرتا چلوں جہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا استعمال ہوتا ہے اس میں professional schools correctional facilities manage care organisations nursing homes child and family services rehabilitation centres school systems health maintenance organisations اور اس طرح کے اور دیگر ادارے شامل ہیں تھوڑی سی بات پروز اینڈ کونس کی بھی کر لی جائے اس موقع پہ کلینکل سائیکالوجی کے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بننے میں فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں بیسکلی نقصانات تو میرے خیال میں شاید اتنے نہیں ہیں فائدے ہی ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک جو ایک فائدہ ہے وہ وہ یہ ہے کہ پرسنل فلفلمنٹ کا احساس ہوتا ہے کلینکل سائیکولوجسٹ جب وہ کلینکل ورک کرتا ہے اور کیونکہ اس کا سارا کا سارا جو کام ہے وہ انسانوں سے ہے تو بلیو می جب آپ ایوننگ میں تین چار لوگوں کی ساتھ سیشنز کرنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو ایک آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی کے کام آ سکے دو آپ چارج کر رہے ہیں آپ کو مفت تو کام نہیں کر رہے but still the very fact کہ آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کی بات چیت سے کسی کو کچھ ملا اور اس کا کچھ فائدہ ہوا تو وہ ایک پرسنل فلفلمنٹ اور ایک سینس آف سیٹسفیکشن اسے بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح ایک اور جو اس کا ایک فائدہ ہی آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ you have made a difference in the life of another person یہ ایک بہت آئی تھنک ایک بہت زوردار قسم کا رینفورسر ہے کہ یہ جاننا کہ آپ کی امپورٹنس کسی کی زندگی میں کتنی ہے اور کس طرح آپ کسی کے لیے ہیلپ فل ثابت بھی ہوئے ہیں یہ you know that really makes you feel unique and and different اس کے علاوہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ as a clinical psychologist you know جب آپ پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ آپ ورچولی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کسی کے ساتھ بھی نہیں رہتی آپ اپنے ہی باس ہوتے ہیں آپ اپنا ہی ٹائم یو نو تعین کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے کس وقت شروع کرنا ہے تو یہ بھی ایک ایک بڑی پازیٹو فیلنگ ہے کہ you are your own boss you know آپ کو کانسٹینٹلی اکاؤنٹیبلٹی آپ کی اوروں کے ساتھ نہیں ہے ہاں یہ نہ بھولیے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اپنے کلائنٹس اور پیشنٹس کے ساتھ تو ہے کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی ایک گھنٹے کے لیے آ جاتا ہے تو آپ کی آٹومیٹکلی وہاں اکاؤنٹیبلٹی بن جاتی ہے اسی طرح آپ جب لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ صرف لوگوں کو اس وقت دے ہی نہیں رہے ہوتے بلکہ آپ کو لوگوں سے مل بھی رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں جب پتا چلتا ہے تو آپ اس سے سیکھتے بھی ہیں I think that's another added dimension جو ہے اس کو یو you نو know, ہم ایک لرننگ ڈائمینشن کہہ سکتے ہیں کہ you know we we learn this way also اس میں تھوڑی سی جو چیزیں ذہن میں رکھنے والی وہ جو کوشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ بڑا ڈیمانڈنگ پروفیشن ہے بڑا ایگزاسٹنگ پروفیشن ہے you know it takes a lot of energy out of you اور اکثر آپ کے سفید بال جلدی ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک اس میں ہے اس کے علاوہ کئی دفعہ یہ بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں ایک جتنا فرق نہیں پڑتا you know you are able to help some people and یہ بھی فیکٹ ہے that there are other people may be where you are not able to help them as much as you would have like to help them پھر اس کے علاوہ اس میں پیپر ورک بہت زیادہ ہے اور آپ کو ڈیٹیل ڈاکومینٹیشن مینٹین کرنی پڑتی ہے تو اینڈ میں جو جو جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کا ذکر میں اب کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی ڈائریکٹلی ہیلپ کرتے ہیں وہ ہیلپ جو ہے وہ اسسمنٹ ڈائگنوسز اور ٹریٹمنٹ کے ذریعے کرتے ہیں پھر یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ ریسرچ بیسڈ کام بھی بہت کرتے ہیں اور ان ریسرچز کو پھر آپ لاگو کرتے ہیں لوگوں کی زندگی میں تو یہ ایک ایک ایسی کاوش ہے آپ سمجھ لیجئے جس کے ذریعے آپ لوگوں کی زندگیوں میں چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی ان کو ایک کوالٹی آف لائف ایک بہتر کوالٹی آف لائف دیتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آج کا یہ جو لیکچر ہے اس کو اینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ